تھام لے گھر پر چمے اعلان محمد پھر تھام لے گھر پر چمے محمد چھا جائیں گے دنیا میں غلامان محمد چھا جائیں گے دنیا میں غلامان محمد تھام لے گھر پر اعلان محمد پھر محمد لے گھر پر چمے اعلان محمد آقا نے دیا ہم کو جو منشور بلایا امت کا فریضہ نہ گیا ہم سے نبھایا نے دیا ہم کو جو منشور بلایا امت کا فریضہ نہ گیا ہم سے نبھایا تاریخ نے بھی سے بستی میں گرایا تقدیر نے ہر یار کی چوکٹ میں جھکایا بٹتے ہوئے لوٹ آئے جو دربار اعلان محمد پھر تھامل گھر پر چمے اعلان محمد پھر تھامل گھر پر چمے اعلان محمد چھا جائیں گے دنیا میں غلامان محمد پھر تھامل گھر پر چمے اعلان محمد پھر تامل گھر پر چمے اعلان محمد بیگان توحید ہے توحید کے فرزند تاغوتی خداؤں کی خدا کے ہے پابند بیگانہ توحید ہے توحید کے فرزند تاغوتی خداؤں کی خدائی کے ہے پابند ہر کو گردن فرمان محمد پھر تام لے گھر پر چمے اعلان محمد پھر تام لے گھر پر چمے اعلان محمد چھا جائیں گے دنیا میں غلامان محمد تھام لے گھر پر چمے اعلان محمد تھام لے گھر پر چمے اعلان محمد کے دسا تیر سے برباد ہیں کب سے مسلم ہے مگر خوگر الہاد ہیں کب سے باطل کے دساتیر سے برباد ہیں کب سے مسلم ہے مگر خوگر الہاد ہیں کب سے افسانہ غمناک ہے فریاد ہے کب سے چائی ہے غزا ظلم کی ناشاد ہے کب سے مہکائے گا کو گلستان محمد میں گھر پر چمے اعلان محمد گر پرچم اعلان محمد چا جائیں گے دنیا میں غلامان محمد پھرتا تامل گر پر چمے محمد ہر تامل گر پرچم اعلان محمد خطبات بات میں ہے شولہ بیانوں کے تعصب فرقوں کے قبیلوں کے زبانوں کے تعصب خطبات میں ہے شولہ بیانوں کے تعصب تعصب فرقوں کے قبیلوں کے زبانوں کے تعصب کٹیاں کے اور اونچ گرانوں کے تعصب پسماندگی اور کھوکھلی شانوں کے تعصب دنیا میں مسافر تھا ارمان محمد پھر تام لے گر پر چمے اعلان محمد گے پر چم غلامان محمد محمد گر پر چمے اعلان محمد پھر تام لگر گر پر چم محمد اسلام نے انسان کو تہذیب سکھائی درگور خواہ خواتین کو توقیر دلائی اسلام نے انسان کو تہذیب سکھائی درگور خواتین کو توقیر دلائی اخلاقی روایات کی بنیاد اٹھائی مفقود ہوئی دور سے نفرت کی لڑائی ہر ایک زمانے پہ احسان محمد گھر پر اعلان محمد پھر تام مل گھر پر چمے اعلان محمد چا جائیں گے دنیا میں غلامان محمد پھر تامل گھر پر چمے اعلان محمد گر پر چمے محمد آزادی کا آئین محمد کی غلامی انسا کی بلائی کی تدبیر دوامی آزادی کا آئین محمد کی غلامی انسا کی بلائی کی تدبیر دوامی دنیا کے لیے امن اخوت کی سلامی ظالم کے فرمان محمد پھر تام لے گھر پر چمے اعلان محمد پھر تام لے گھر پر چمے اعلان محمد جائیں گے دنیا میں غلامان محمد پھر تام لے گھر پر چمے اعلان محمد پھر تام لے گھر پر چمے اعلان محمد اسلام زمانوں کی قیادت کے لیے ہے قوموں کے اماموں کی امامت کے لیے ہے اسلام زمانوں کی قیادت کے لیے ہے قوموں کے اماموں کی امامت کے لیے ہے ہر ظلم محمد تھام لے گھر چمے اعلان محمد پھر تھام لے پر چمے اعلان محمد چھا جائیں گے دنیا میں غلامان محمد پھر تھام لے پر چمے اعلان محمد پھرتا مل گھر پر چمے اعلان محمد ہم لوگ ہیں آسائش دنیا کے طلبگار پامال کردار سے افکار ہیں بیمار ہم لوگ ہیں آسائش دنیا کے طلبگار پامال کردار سے افکار ہیں بیمار اس دور کے مسلم پہ ایمان شرمسار قرآن محمد پھر گھر پر چمے اعلان محمد پھر گھر پر چمے اعلان محمد چا جائیں گے دنیا میں غلامان محمد پھر گھر پر چمے اعلان محمد پھر تام لے گھر پر چمے اعلان محمد ہر سمت مسلمان کا لہو سیل رواں ہے ہر ایک ریاست پہ قیامت کا گما ہے ہر سمت مسلمان کا لہو سیل روا ہے ہر ایک ریاست پہ قیامت کا گما ہے افضال نشے منت برک تباہ ہے لوٹا دامان محمد مل گر پر اعلان محمد فر تامل گر پرچمے اعلان محمد چھا جائیں گے دنیا میں غلامان محمد پھر تامل گر پر اعلان محمد پھر کامل گھر پر چمے اعلان محمد جائیں گے دنیا میں غلامان محمد چا جائیں گے دنیا میں غلامان محمد پھر کامل گھر پر چمے اعلان محمد پھر کامل گھر پر چمے اعلان محمد پھر کامل مل گھر پر چمے اعلان محمد پھر تامل کر پرچم اعلان محمد